بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑے اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے